تم فرماؤ بے شک میرا رب رزق وسیع کرتا ہے جس کے لیے چاہے اور تنگ فرماتا ہے لیکن بہت لوگ ناؤ جانتی